حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وطر پڑھ لیتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ایک